بے قراروں کے قرار مدینہ کے تاجدار سبحان اللہ ہمارے دو عالم سبحان اللہ نور مجسم سبحان اللہ رحمت للعالمین سبحان اللہ امام الاولین والآخرین سبحان اللہ انیس الغریبین سبحان اللہ طه و یاسین سبحان اللہ احمد مصطفیٰ سبحان اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کرم میں درود و سلام من کر سے پیش کریں اللہ محمد محمد صلى عليه وسلم وآل محمد صلى الله عليه بڑا فضل و احسان و کرم ہے المیرا رضا مسجد سرکار نبی کریم علیہ السلاۃ تسلیم کے غلام جمع ہوئے ہیں حضور کی بارگاہ کرم میں درود و سلام پیش کر رہے ہیں سبحان اللہ عالم اسلام میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جہاں رضا کا غلام ہوگا جہاں کریم ہمارے دادا جان سنیت کی پہچان مدینے کا فیضان اعلی حضرت امام اہل سنت اور خواجہ جی کرامت آل رسول کی امانت موجزہ من سید المسلم شیخ الاسلام المسلمین امیر المومنین فی لدیس امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی ہے ہم سے کہا ہے کہ جاؤ ذکر و اذکار کرو ہم نے قبر پہ گئے ہم نے کہا حضور منانی آپ کی قبر پہ آیا ہے آپ سے پوچھتا ہے کیا کام کرے کھیتی کرے کسانی کرے دکان کرے کوئی کام کرے کرے کیا کام کرے آپ نے فرمایا منانی تیری رگوں میں ہمارا خون بہتا ہے تو کام کے لیے کہتا ہے کیوں فکر کرتا ہے ہم نے کیا کیا کرنا چاہیے آپ نے فرمایا فکر نہیں کرو ذکر کرو جو فکر کرے گا وہ فکر کرے گا اس کو بیماری ہو جائے گی شکر کی بیماری ہو جائے گی اور بہت بچے بیماری ہو جاتی ہے فکر کرنے سے فکر کرنا سنیوں کا کام نہیں ہے بلکہ سنیوں کا کام ہے ذکر کرنا آل آدھر امام اہل سنت اس لیے کہتے ہیں کہ خاک ہو جائے دو جل کر مگر ہم تو رضا دمیں جب تک دم ہے ذکر جگہ تے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر کا پیدائش مولا کی دھوم اور مصر فارس نجود کے قلعے کلے گے مصر فارس نجود کے قلعے گرا جائیں گے آیا حضرت نے کیا حکم فرمایا ہے چلے گئے اٹھانوے سال ہو گئے دو سال کے بعد ان کا ست سال ہے سو سال ہو جائیں گے ہر شرط تک ڈالیں گے ہم پیدائشی کی بزرگ اٹھانوے سال تو ان کے انتقال کو ہو گئے لیکن اعلی حضرت کا جو شیر ہے مصرا وہ یہ کہتا ہے کہ حضور کا ہمارا جو ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنے کا طریقہ ہے وہ کیسا ہے یہ آج نہیں کہ ابھی تک کریں گے گھنٹے دو گھنٹے کریں گے بلکہ العالمین سنی زندہ رہے گا سرکار کا چاہنے والا زندہ رہے گا اور تک ڈالیں گے ہم ملاد مصطفیٰ کی مصر فارس ند کے قلعے جائیں گے اعلیٰ حضرت نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ جو میلاد کر رہے ہیں وہ میلاد کرنے والے ہیں میلاد کرتے ہیں جو میلاد کرے گا وہ فساد نہیں کرے گا اور جو فساد کرے گا وہ میلاد نہیں کرے گا تو میلاد کرنے والے جو ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں میلاد کرتے ہیں اور وہ اعلیٰ حضرت نے بتا دیا ہے کہ ہمیں میلاد شریف کرنا ہے ہمیشہ ہمیشہ ذکر کرنا ہے سرکار دعام صلی اللہ تعالی وسلم کے کرم سے الحمدللہ رب العالمین بہرحال یہ محفل جو سجائی گئی ہے اللہ تعالیٰ ان پر فضل و کرم فرمائے جن حضرات نے محفل سجائی ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے عزت میں برکت عطا فرمائے ماشاء اللہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین شادی کا موقع سراج گمان کا اور الحمدللہ ہمارے نصیر گمان صاحب نے ٹکٹ بھیجا اور بلایا ماشاءاللہ رکھا اور کتنے ہی پروگرام ماشاءاللہ نیدرلینڈ میں ہوئے سب میں ماشاءاللہ نصیر صاحب تشریف رکھتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے مال عمر میں عزت میں اللہ تعالیٰ برکت رکھا رب العالمین دیکھو ایسا کوئی بلانے والا ہے تو کوئی آنے والا ہے جہاں جہاں جس کا رزق ہوتا وہاں آدمی پہنچ جاتا ہے اب یہاں سے جائیں گے بریلی شریف کچھ دنوں بریلی شریف میں رہیں گے اعلیٰ کورس تیئیس چوبیس پچیس نومبر کو ہے اس کے بعد انشاءاللہ ماریشس میں دسمبر میں میلادی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر وہاں کے احباب نے بلایا ہے اللہ تعالیٰ آپ دعا فرمائیں کہ سب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے اور سب کے صدقے میں مجھے بھی صحت عطا فرمائے اور اعلیٰ نے جو حکم فرمایا کہ جاؤ ذکر اذکار کرو محبت کی بات کرو اور آنا جانا رکھا کرو لوگوں میں آؤ جاؤ کہ تم ہمارے پیغام کو نہیں بناتا جہاں میں عام پیغامی شہی احمد رضا کر دے میرے بھائی حضرت مولانا اختر رضا حضری تاج شریعہ ماشاءاللہ کہتے ہیں جہاں میں عام پیغامی شہ احمد رضا کر دے اور نبی سے ہو جو بے گالا اسے دل سے جدا کر دے نبی سے ہو جو بے گالا اسے دل سے جدا کر دے جو ہمارے نبی کا نہیں ہو ہم اس کے نہیں کوئی ہو نبی سے ہو جو بے گالا اسے دل سے جدا کر دے یہی پیغام ہے اعلی حضرت کا ہے اور اس کو آج تاجی سریا نے اس طریقے سے قلم کیا ہے الحمدللہ رب العالمین بہرحال اعلیٰ حضرت کے شعر کو یاد کرو اشعار کو یاد کرو ذکر اذکار کرا کرو اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں طاقت عطا فرمائے بچے نے ماشاء اللہ اور انہوں نے اعلیٰ حضرت کے کرام کو پڑھا بڑی طبیعت خوش ہوئی کہ ماشاء اللہ یورپ میں بھی ایسا روپ ہے ایسا ماشاء اللہ اچھا بچے پڑھتے ہیں تو اچھا ہے اگر یہ بچے وہاں جامع نوریہ رضویہ میں جو اعلیٰ کے موقع پر دستار بندی کا جلسہ ہو رہا ہے اس میں تشریف لائیں وہاں پہ پڑھے تو بہت طبیعت خوش ہوگی اور اعلیٰ حضرت کی روح بھی خوش ہوگی میں ہاں تو سمجھتا ہوں اعلیٰ کی روح خوش ہے الحمدللہ رب العالمین بھئی روح کو جو ہے وہ کوئی پابندی نہیں ہے جب چاہے جہاں چاہے چلی جائے تو اعلیٰ کی روح خوش ہے یہ ماشاء اللہ اعلیٰ حضرت کا گنبد لگا خالد گمان صاحب فرما رہے تھے کہ یہ گنبد انہوں نے ماشاء اللہ یہاں اس کو اور یہاں کے جو فور سیٹر صاحب ہیں کیا اس میں گرامی ان کا ہاں؟ کرام بھی اللہ فضل و کرم فرمائے اور جو اس مسجد کو آباد کرتے ہیں اور اس کو خوش اس میں لوگ خوش خوش محبت سے رہتے ہیں آپس میں محبت سے رہتے ہیں اور اس کو آباد کرنے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد کرنے والوں فضل و کرم فرمائے اور جو اس مسجد میں نقصان یا فساد کے چکر میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے دور فرمائے اور ہمیشہ کہو نبی سے ہو جو بیانہ اسے دل سے بھری جنت ہبا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے جہاں بانی عطا کر دے جہاں میں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا کو آس کر دے زمین کو آس کر دے سریا کو یہ شیر اس میں آ گیا ہے حضرت جہاں خود مرید ہوئے مہارے شریف آل رسول رحمتہ اللہ علیہ کے دربار میں ان کی شہزاد ہیں اشرف ملت ان کا یہ شیر ہے

تمنا ہے دل اشرف بس اتنی ہے سری کو ہاں، ہاں، ہاں، تمنا ہے دل اشرف بس اتنی ہے سری کو جب آقا جام کو لگا دے جب آقا جام سر دے لبی اقدس لگا کر دے الحمدللہ رب العالمین سنی سنی مرے سنی مرے سنی مرے سرکار کرم فرمائے اور آقا جامی کوسر پر مل جائے جامی کوسر کیسے دیں جامی کوسر دیں تو پہلے خود حضور لب لگا سبحان اللہ لبی اقدس لگا کے دیں جوان خواجوان میں تو سر دے جو جو مرنا چاہتا ہے حضور کی یاد میں وہ یہ شیر پڑھ لے جو آقا جان میں تو سر دے کرم فرمائے موت ہماری اسلام پہ ہو مومن مرے اسلام مسلمان بنے اور حضور کرم فرمائے اور جامع کوثر عطا فرمائے ایسی نہیں دے دیں بلکہ پہلے سرکار لب اقدس لگا دے کرم فرما دے اور کہیں لو پی لو ایک وہ جامع کوثر ہے اوپر حضور نے کرم فرما دیا نبی اقدس لگا کر کے دے دیا الحمدللہ تجھے کیا فکر ہو اختر تیرے یاور خود گرفتار بلا یعنی کہ بلا جو آتی ہے نا اس کو گرفتار کر لے پھر گرفتار کر کے کسی بلا بلا کو کو دے یہ ہے ہے اس کا مطلب ہماری ہماری جو گرفتار بلا یعنی کہ ہماری بلا جو ہے اس کو گرفتار کریں اور کسی بلا کو دے دیں اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے اللہ تعالی شہید کربلا کی برکتوں سے اس محفل کو مال مانگا ماں کال اور ہماری بلاؤں کو اللہ تعالیٰ گرفتاری بنا کر ہماری ساری بلائیں دور ہو جائیں ہمارا یہاں آنا جمع ہونا مبارک فرما آگ کے جو آ کو دی حس حسین دی بنا حس حسین سرداد نداد دست دستی دزیر حقا کی بنائے لا الہ حس حسین نرائے تکبیر نرائے رسال سلطان الہند عطائے رسول خواجہ قریب نواز ہند کے راجہ ہمارے خواجہ حضرت الدین چستی اجمیدی رحمت اللہ علیہ نے شہید کربلا حضرت امام حسین کو یہ روائی نظر کی ہے سر سر داد داد دے دیا نہ سر تو دے دیا کہ سر ہمارا ہے ہم لے جاؤ لیکن ہاتھ تم سے بات نہیں کریں گے ہم ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے تمہاری جرم اور گناہوں کو ہم قبول نہیں کریں گے اگر ہم بھی سر جھکا لیں تو لوگوں کا کیا ہوگا کہ جب معاملہ آیا اسلام پر تو سب لوگ جھک گئے کی طاقت کے سامنے سرکار نے رخصت پر فیصلہ نہیں کرا کہ چلے جاتے محرم ملک چھوڑ کر کے لیکن نہیں آپ نے کہا کہ ہمارا سب تو تم لے سکتے ہو لیکن ہمارا ہاتھ تمہیں نہیں ملے سرکار کے جسم کو ڈھونڈنے کے بعد سرکار کا جسم تو مل جاتا ہے اور ہاتھ ڈھونڈتے ہیں تو ہاتھ نہیں ملتا کیوں نہیں ملا ہاتھ اس میں یہ ہے کہ خدا نہ کرے اگر ہاتھ مل جاتا تو یزید یہ کہتا کہ ماں کے کرولا میں آئے اور مجھے وہ ہاتھ مل گیا لوگ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا لوگ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہوں کہ امام حسین کا ہاتھ ہے میرے ہاتھ میں اور دکھاتا کہ یہ امام حسین کا ہاتھ ہے میں ان سے ہاتھ مانگ رہا تھا لیجیے یہ امام حسین کا ہاتھ میری فوج لے آئی اور میں یہ ہاتھ پکڑے ہوں یہ ان کا امام حسین کا ہاتھ ہے یہ حضرت امام حسین کی کرامت ہے کہ سر مل گیا ہے جس مل گیا ہے لیکن ہاتھ ڈھونڈنے سے نہیں ملا یہ بتایا کہ یدی تو زندگی میں بھی ہاتھ نہیں پا سکا ہے اور میری بات جانے کے بھی تو یہ ہاتھ نہیں ملے گا یہ امام حسین کی کرامت سبحان اللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے تو ایسی باکرامت شخصیت کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں اعلی حضرت امام اہل سنت نے خطبات رضویہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں جمعہ کے دن اس میں فرمایا ہے امرین منیرین نیرین طیبین طاہرین سیدین ابی محمد حسن و ابی عبداللہ حسین حسین اس سے اعلیٰ حضرت کی عقیدت و محبت ظاہر ہوتی ہے کہ دو چار دونوں چمکتے دمکتے قمرین منیرین نیرین جو دو چاند ہیں چمکتے بھی ہیں اور دوسروں کو چمکاتے بھی ہیں اب یہ اپنا چمک گئے سبحان اللہ ہاں کہنے چمک گئے اب آنکھوں کو باقی جتنے ان کے چاہنے والے ان کو نہیں چمکایا کہتے قمرین منیرین نیرین

گئے ہاں ایسا نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت قریب آیا کوئی محدث اعظم ہند بن گیا کوئی صدر افاضل بن گیا کوئی مفتی اعظم بن گیا کوئی حجت الاسلام بن گیا کوئی حافظ ملت بن گیا کوئی شیر رضا بن گیا جو سرکار کے اعلیٰ حضرت قریب آ رہا ہے کوئی مبلغ اعظم عبدالعظیم صدیقی کی طرح چمک رہا ہے آج اللہ کا فضل و کرم ہے سنی جو چمک رہی ہے دمک رہی ہے وہ آلہ حضرت شیر کپڑا تھا چمک جس سے پاتے ہیں تو پانے والے سب تنی بھی چمک رہے جو آلہ حضرت قریب آتا رہے وہ چمک دے جا بہت اللہ نارے تکبیر اللہ حضرت حضرت کے آلہ حضرت حضرت کے آلہ حضرت

کرے گا اس کے ساتھ رہے گا اللہ فضل و کرم ہے فرمائے ہم شہید کربلا سے محبت کرتے ہیں قوس اعظم آزم سے ہم محبت کرتے ہیں خاجہ غریب نواز سے ہم محبت کرتے ہیں شریف سے ہم محبت کرتے ہیں مارے شریف سے ہم محبت کرتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں تمام سنی اولیاء اکرام سے ہم محبت کرتے ہیں صحاب سے ہم محبت کرتے ہیں صدیق اکبر سے ہم محبت کرتے ہیں فاروق اعظم سے ہم محبت کرتے ہیں عثمان غنی سے ہم محبت کرتے ہیں حضرت علی سے ہم محبت کرتے ہیں حضرت سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی غلام چاہنے والے علماء کرام ہیں سب سے محبت کرتے ہیں اور حضور فرما دے سرکار فرما دے المرء ما من احبا جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ میں رہے گا تو ہم تو سبھی سے محبت کرتے ہیں تو سب کہیں گے جب اتنوں سے محبت کرتے ہو سب اتنے لوگ ہیں اتنے لوگ جا رہے ہیں جنت میں لے تو گناہگار ہے سیاکار ہے خطاکار ہے چل منانی تو بھی محبت کرتا ہے تو بھی جنت میں ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین سب جنت میں جائیں گے الحمدللہ رب العالمین ہم رسول اللہ آہ کے جنت رسول اللہ آہ کی پڑھتا رہے گا تو پہلے یہ کہے گا ہم تو رسول اللہ کے پہلے تو کہہ رہا میرے تعلق بنا رہا ہے ایک رشتہ جوڑ رہا ہے حضور سے کہہ رہے ہیں رشتہ جوڑ رہا ہے ہم رسول اللہ کے آہ ہم تو رسول اللہ کے ہم ہم رسول اللہ کے اب ہم تو رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی جنت سے کیا مطلب ہو اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ رب العالمين يا حلال يا منان يا ديان يا سبحان يا حلال يا منان يا ديان يا سبحان يا ديان يا سبحان يا حلال يا منان يا ديان يا سبحان اللہ کے نام ہے اللہ کے نام لیا کرو جیسے میں لے رہا ہوں اسے یاد کر لو تمہارا سب کا بیڑا پار ہو جائے گا ہمارا تو بیڑا پار ہے الحمدللہ رب العالمین ہم کوئی کاروبار نہیں کرتے ہیں کوئی کام نہیں کرتے ہیں کوئی ہماری یہ مسٹرڈم فیکٹری تو لگی ہے کہ المرم ہمارا کوئی فیکٹری لگی ہوگی ہماری دکان کھولی ہوئی کچھ نہیں گاڑی ان کی ہے کار ان کی ہے پیٹرول ان کا ہے کھانا ان کا پانی ان کا ہے بلاتے آپ ہیں ذکر ہم کرتے ہیں ہاں؟ آپ بھی کرا کرو اللہ فضل و کرم آپ کی دنیا اللہ نے بنا دی الحمدللہ رب العالمین اب دین بناؤ آخر بناؤ یا حنان یا منان کہا کرو ان انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہو جائے گا آپ کی دنیا بن گئی آخرت بن جائے گی جنت جگہ مل جائے گی مسجد لایا کرو مسجد آباد کرو مسجد رضا آباد کرو جو اس میں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 الٹا سیدھا والا نیکی لکھ رہا ہے لکھ رہا ہے اور یہ گڑبڑ کرو گے تو یہ لکھ دے گا گڑبڑ کرو گے یہ بھی لکھنے والا ہے یہ نہیں کہ یہ نہیں لکھے یہ بھی لکھ دے گا آپ بنا کریں گے تو یہ لکھ دے گا اور جب آپ کہیں اللہ تو یہ بھی لکھ دے گا اور فرشتوں سے بات ہو رہی ہے کہ المیرم بڑی پیاری مسجد بنی ہے اللہ اور سنی مسلمان وہاں جمع ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں مسجد کو وہاں اللہ اللہ ہو رہی ہے

مو کھل جاتا ہے جب اللہ اللہ ہے کھل جاتا ہے اللہ بند نہیں ہوتا ہے بند بند سے دور رہو ایک بند ایک بند دو بند اللہ کہتا رہتا ہے اللہ کا عجیب کرم ہے کہ جب اللہ کہتا سب کھل جاتا اللہ سب کل جاتا یہ اللہ کہتا جب یہ سوال کہتا ہے اللہ تو بند تو ہی سبحان اللہ تو مخلاقہ ہے الحمدللہ ہے سنیوں کا خلاقہ ہے سبحان اللہ سنیوں کی نیاز فاتحہ ملاد چالیس بار سب کھلا ہوا ہے مسجد بھی کھلی ہوئی ہے مدد سب بھی کھلا ہوا ہے بند نہیں ہے ابھی عجیب بند ہے کہ دو بند جہاں جو جسے بند کرو گے وہ اس میں سے نکلے گا خود ہی کہہ رہے دیو بند دیو کے معنی شیطان شیطان وہاں سے کون سے انسان نکل رہا ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے معلومات جو سنی مسلمان پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی حدیث پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں ہم نے کہا حدیث قرآن پڑھتے ہو ٹھیک ہے تم نے بند کر رکھا لیکن ہمارا جو مدرسہ جامع نوریہ ہے وہ حدیث و قرآن ہی نہیں ہے سرکار دونوں صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے علم بھی ہے اور حضور کا عشق بھی ہے سبحان اللہ یہ مدرسوں میں ہمارے عشق بھی دیا جاتا ہے اور وہاں عشق و محبت کی راجدھانی ہے بریلی شریف اعلیٰ حضرت رہتے ہیں جہاں سے ذکر اسکار کے راستہ بنایا گیا اور آج کوئی محفل ایسی خالی نہیں جہاں پر حضور اعلیٰ کو لوگ یاد نہ کرتے ہو کوئی نہ کوئی نہ پڑھنے والا ان کا ذکر کرنے والا کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے کیوں کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اپنی بات نہیں کہی جو بات کہی مدینے کی تعداد کی قرار و قرار کی بھی کہی ہے سرکار کے لیے آپ نے کہا کیسے آقا کا بندہ ہو رضا سبحان اللہ اللہ اکبر کیسے آقا کا بندہ اوقات کا ہو تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اعلیٰ حضرت نے تمام دربار کو تمام سرکار کے جتنے چاہنے والے مزارات ہیں دربار ہیں اولیاء اکرام سب کو چاہا اسی لیے کہتے ہیں کیسے آنکھوں کو بندہ ہے ربا بول بالی میری سرکاروں کے ذر جھڑ کر تیری پیدا رو رو اعلیٰ حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ حضور نبی کریم نالین شریف پہنے ہوئے ہیں نالین تو جاتے ہو نا حضور نالین شریف پہنے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں تو اس سے ریت مٹی جو لگ جاتی ہے اس کے بعد وہ جھڑتی ہے پیدا کمانے یہاں پر نالین ذرے جھڑ کر تیری پیزار ہو گئے یعنی کہ حضور کے جو نالین میں ذرے مٹی کے لگ گئے وہ جو جھڑتے ہیں ان کا عالم کیا ہے حضور کا تو معاملہ بہت بڑا ہے اللہ بہتر جانے حضرت کی عقید و محبت کیا کہتی ہے کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزار ہو کے بنتے ہیں سیاح جو ذرے حضور کی نالین سے جھڑ کے مٹی کے گر گئے ہیں وہ تاج سر بن رہے ہیں چاندتا ہو گئے یہ ہے اعلیٰ حضرت کی محبت جو جتنی اس میں اس میں جائے گا جو اس میں گہرائے میں اترے گا اس کے اندر جب اعلیٰ کے اشعار کو صحیح سے سمجھو گے تو اعلیٰ حضرت نے کیسی محبت کی بات کری ہے پھر آپ کے اندر بھی محبت جاگے اور آپ کا بھی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 وضو کا نام لیا یہ کیا ہے محمد محمد ہے محمد یہ کیا ہے اس میں ایک نقطہ ہے یہ سنیوں کی پہچان ہے کہ جب محمد کا نام آتا ہے تو ایسے کر چوب لیتے ہیں لیکن جو کہتے نہیں چوبتے بچوں حضور کا نام ہی اتنا پیارا ہے تم نہیں چمو نام تو لے محمد تو محمد جب آپ کہیں گے تو لفظ لفظ پیار کرنے لگے جیسے آپ کہیں گے محمد محمد محمد محمد تو لفظ سے لفظ مل جاتا ہے اسی لیے اللہ حضرت نے اس کو کہا ہے لپیا جاتا ہے جمنا میں جنا منہ میں بھول جاتا ہے رایا سہایا میں ہو کے جا بیتا اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں اپنے لبو اللہ کا ایسا معاملہ ہے کہ وہ خود لب سے لب چمنا شروع کر دیتا کہتے محمد محمد کبھی آپ محمد کہیں نہیں سکتے کیا آپ منہ کھلا رکھے منہ خود بخود پیار کرنے لگا محمد آپ کہہ کے دیکھ لیجیے کہ محمد کتنی مرتبہ چکا ہے کتنی مرتبہ چکا ہاں، محمد محمد محمد تو پیار کر رہا ہے پیار کر رہا ہے نام ہی کیسے نہیں جمعہ گا دیکھو ارے حضور کا نام اتنا پیارا ہے کہ جیسی تو نام لے گا پیار ہو جائے گا جیسی تو نام لے گا تو محمد میں مطلب یہ پیار ہے جو پیارا ہے جو سرکار کا ہے محمد والا ہے وہ پیار کرتا ہے وہ اللہ کا فضل سے سے بھی پیار کرتا ہے اردو سے بھی پیار کرتا ہے الحمد للہ تو یہ سرکار کا کرم ہے جتنا بھی پیار بانٹو اچھا ہی ہے پیار بانٹنے سے کم نہیں ہوگا بڑھے گا اور اچھا ہے جتنا بھی کرو گے جیسے علم جتنا خرچ کرو گے جتنا کرو گے تو اتنا علم بڑھتا ہے یہ پیسہ جو ہے نا کم ہو جاتا خرچ کرو تو کم ہو جاتا لیکن جتنا اس کو کرو خرچ اتنی پڑے گا تو یہ ایسی چیزیں حاصل کرنا چاہیے جس سے فائدہ ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کر دے دنیا بھی اچھی کر دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے یہ دعا کرتے ہیں یہ دونوں دعا کرنے کے لیے حکم فرمایا کہ ہم یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دو دنیا بھی اچھی ہو اور حضور کے کرم سے دنیا بھی اچھی ہو جائے آخرت بھی اچھی ہو اور جہنم آگ سے جائے جائیں یہ حضور کے تو آپ کو کسی عمل میں یا کسی علم پر آپ نہ کہ یہ عمل ہے یہ علم ہے یہ بڑا ہمارا کاروبار ہے بہت ہم جنت لے لیں گے نہ علم سے مل جائے گی نہ عمل سے ملے گی صرف محبت رسول سے ہاں، علم عمل سے کچھ نہیں ہو رہا ہے آپ کو صرف محبت رسول سے ہم جس سے مرید ہیں سرکار حضور مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا نوری بریلوی آلات کے چھوٹے سادات ہیں ان سے جن کے نام پر نوریا رضویا الحمدللہ مدرسہ بنا ان کا سلسلہ نوری ہے آپ فرماتے ہیں دیکھیے اچھے اچھے عمل حضور مفتی اعظم کے لیے اس کے باوجود کتنی انتصاری ہے کس قدر اپنا آپ کو جھکا کے پیش کرا ہے کہ جی، اب ہم اپنے عمل کو غور کریں حضرت کے تو بڑے اچھے عمل ہیں ہم تو دنیا ان سے مرید ہیں بڑے شہزادے ہیں اعلیٰ کے بڑے اچھے آدمی ہیں ان کے متقی برزگار بہت اچھے ہیں ان کا عمل لیکن انہوں نے اپنے عمل کو غور کرا لیکن اب اپنے عمل کو غور کریں ہمارے کیا عمل ہیں ہمارے پاس کون سی لائف ہے کہ ہم اچھے عمل کر سکیں ہم تو دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں گناہگار ہیں بے علم ہیں لیکن حضور مفتی اعظم اس کے باوجود جبکہ ان کے اچھے علم بھی اچھا تھا عمل بھی اچھا تھا لیکن آپ نے علم عمل کی بات نہیں فرمائی کہتے ہیں میرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میرے آمال کا بدلہ جن حضرات کو غور کرنا اپنے عمل پہ غور کریں تو پھر یہ اعلیٰ حضرت کے جو شہزادے نے انہوں نے جو آواز لگائی ہے سرکار مدینہ میں آپ اپنی آواز بھی لگا لیں تو انشاءاللہ ان کے لیے جو درخواست منظور ہو گئی یہ دعا منظور ہو گئی تو انشاءاللہ آپ کے لیے منظور ہو جائے گی میرے آمال کا بدلا تو تو جہنم جہنم ہی ہی تھا میرے آمال کا بدلا تھا میں تو جاتا میرے سر کا دیا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا میں تو جاتا سر کا جانے ہمارے ایسے تھے جو جہنم مجھے لے جاتے لیکن مجھ پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی میں تو جاتا میرے سرکار جانے نہ نہ میں تو جاتا میرے سرکار جانے نیا اچھا من میں ہمیشہ رکھو اچھے لوگوں سے ملاقات کرو علماء کی زیارت کرو ماں باپ کو دیکھنا ثواب ہے علماء کو دیکھنا ثواب ہے قرآن شریف کو دیکھنا بھی ثواب ہے ثوابی کام میں ہمیشہ حصہ لیں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماں باپ کو پیار سے دیکھو محبت سے دیکھو اور ان کی خدمت کرو اگر ماں باپ نہیں ہوتے تو تم کہاں سے یا ہے کوئی ماں باپ نے ہی تم کو پیدا کیا ہے ہم لوگ وسیلے کے قائل ہیں ہمارے ماں باپ ہیں جن کا وسیلہ نہیں ہوتا ان سے ان کے ماں باپ ہیں ماں باپ اصل ہیں ان کے خدمت کرو ان کو پیار سے دیکھو ثواب پاؤ الحمد رب العالمین اور جب بھی حضور سے محبت کرو اور میں یہ عمل بتاتا ہوں کہ اس طرح سے لکھ لیا کرو حضور کا نام ہے نام آپ کا لکھ لیا مبارک جہاں پہ دل بھی لکھ لیا اپنی بیماری دور کرنی ہے دل کی بیماری دور کرنی ہے تو دل پہ لکھو آنکھوں کو نور چاہیے تو یہاں لکھو صرف لکھنا ہے محمد محمد الحمد الحمدللہ رب العالمین سرکار دار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرم فرمایا حدیث شریف میں آیا کلم دان حبیب دان الرحمن خفیف دان علی اللسان ثقیل دان فی المیزان کلمہ دان دو کلمے حبیب دان دونوں پیارے محبوب اچھے حبیب ہیں الرحمن اللہ کے نزدیک اور زبان پر دونوں کے دونوں ہلکے ہیں فی میزان اور میزان میں میں دونوں دونوں کے بھاری ہیں اب آپ کا کون سا عمل ہے جو بھاری ہے کوئی کہہ سکتے ہو میرا فلانا عمل بڑا بھاری لیکن سرکار نے فرما دیا ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دونوں کے دونوں میزان میں بھاری جس کے لیے سرکار نے فرمایا ہمارا ایمان و قیدہ کہ جو حضور نے فرمایا اس پر ہمیں عمل کرنا ہے حضور نے فرما دیا کہ یہ میزان میں بھاری ہیں زبان پر بہت سلکی ہیں انہیں یاد کر لو اور جب اتنا وقت دیا ہے اور آئے ہو مسجد اعلا میں تو کس سیکھ لو اور یاد کرو پڑھو تو خود تمہاری بیماری پریشانی الجھن سب خود دور ہو جائے سرکار نے جو فرمایا کہ ایسے عمل میں بتا رہا ہوں کہ وہ زبان پہ ضرور ہلکا ہوگا لیکن جب وہ اسے میزان میں رکھا جائے گا تو بہت بھاری ہوگا ایسا عمل فرماتے ہیں کلمت علی حمیم دانے الی رحمان خفیف دانے علی اللسان سقیل دانے فی المیزان ہم نے پیر پکڑ لیے حضور سے ہم نے کہا حضور کرم فرما دے سنی مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے حضور کرم فرما دے وہ کون سے کلمے ہیں حضور نے فرمایا وہ کلمے یاد کر لو وہ کلمے ہیں سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دونوں کے دونوں بھائی سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم جسے یہ یاد ہو جائے بہت اچھی بات ہے کہ یہ تحدید ہے اور اگر یاد نہیں کر سکا ہے تو اس کو کہا کریں سبحان اللہ الحمدللہ یہ وہ یہ بھی وہی کلمے ہیں لیکن حضور نے جو کلمے زبان سے حدیث میں نقل فرمایا حکم فرمایا وہ ہے سبحان اللہ وبحمد ہی سبحان اللہ العظیم یہ حضور کا کرم تو حضور نے ہم غلاموں کو ایسے کرم سے مالا مال فرمایا اور حضور چاہتے کہ سب چاہنے والے حضور کی امتی سب جنت میں چلے جائے آسانی چلے جائے عمل ہلکا کریں لیکن جنت میں چل جائے تو حضور سے کہیے حضور آپ نے تو بڑا کرم فرمایا اب تو خود بتایا رضوان بڑے ہلکے ہوں گے میزان بھاری ہوں گے آپ نے کرم فرمایا ہم اسے یاد کر لیتے ہیں ہمارا تو کوئی عمل نہیں ہے آپ اسے کرم فرما دیں حدیث ہے حدیث کی برکت سے پڑھتا ہوں اور ہم پر حضور کرم فرما دیں کہ وہ کرم وہ کلمے جو حضور نے جاری فرمایا بتایا انہیں سنی مسلمانوں یاد کرو اچھا عمل ہے اچھا عمل میں اچھے طریقے سے رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین یہاں رضا میں ہم آئے ہیں مسجد الارام میں رضا ہے یہاں تمہارے لیے رضا ہے وہاں تمہارے لیے رضا میں ہے جا تمہارے لیے رضا کا جہاں جتنے بھی رضا والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان پہ موت عطا فرمائے اور وہ یہ ناطے پڑھتے ہوئے ہمیشہ محسن میں جائیں لبا کے تھلی سنا میں کھلی رضا کی زبان تمہارے لیے الحمدللہ رب العالمین کہ ان کا خاتمہ بالخیر ہو اور وہ رضا والے ہوں اور رضا جب پڑھتے ہوں تو اس میں وہ بھی آواز لگائیں سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے دن ہو والے امام کے چلے سلامیں کھلے رضا کی دعا تمہارے لیے اولاد کے لیے بھی یہ شیر بہت اچھا ہے جب آلہ حضرت کا پوتا نہیں تھا یعنی میرے والد ماجد مفتر آدم ابراہیم رضا خان تشریف نہیں لائے تھے تو آلہ حضرت نے اپنے پوتے کے لیے یہ شیر کہا ہے اور حضور میں دعا کریے اول درشی پڑھیے آخر درشی پڑھیے بیچ میں دعا رکھے تو جن کی اولاد نہیں ہے لڑکا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے انہیں لڑکا غلام محبت عطا فرمائے اللہ کا یہ شعر ہے سبا وہ چلے باب بھلے وہ پھول کھلے گن ہو بھلے لیوان کے تلے سلامی کھلے رضا کی زبا تمہارے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ فضل کر فرمایا جس طرح سے یہ جلسے کامیاب فرمایا ہم سب کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمایا ماشاءاللہ آپ نے لوگوں نے وقت دیا اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں صحت و سلام دی برکت عطا ماشاءاللہ صلاة و سلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حضرت